ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسن و احسان کیا منہم ان میں سے و اور تقوا اختیار کیا اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا اللہدینہ وہ لوگ کہ الحم کہا ان سے اناسو لوگوں نے انناسا بے شک لوگ قد جمعو تحقیق جمع کیا ہے لکم تمہارے لیے فخشو ہوں پس تم ڈرو ان سے فزادہم تو وہ زیادہ کر دیا انہیں ایمانا ایمان میں وقالو اور انہوں نے کہا حسم اللہ کافی ہے ہمیں اللہ ونعم عمل وکیل اور وہ اچھا ہے کارساز فن کالبو پھر وہ لوٹے بن عامت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ و فضل اور فضل کے ساتھ لم سو ان نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی و اور انہوں نے پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضامندی کی واللہ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ان نماز علیکم الشیطان یقیناً یہ شیطان ہی ہے یخوفو وہ ڈراتا ہے اولیا اہو اپنے دوستوں سے فلا تخافوہم تو نہ تم ڈرو ان سے وقافونی اور ڈرو مجھ سے ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو ولا یحضن کلدینہ اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو یوسار یڑونہ جلدی کرتے ہیں فی کفر میں انہم بے شک وہ لن یزر اللہ شیعہ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ اللہ یجعل لہم یہ کہ نہ رکھے ان کے لیے حزن کوئی حصہ فی الآخرتی آخرت میں ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا ان الدینہ بے شک وہ لوگ اشترا الکفرا جنہوں نے خریدا کفر کو بال ایمان ایمان کے بدلے لن یزر اللہ شیعہ ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک ولا يحسبن الذين اور نہ آپ گمان کریں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا کہ انما نملی لہم کہ ہم ڈیل دے رہے ہیں انہیں خیرن تو یہ بہتر ہے لانفسہم ان کے جانوں کے لیے ان لہم بے شک ہم تو صرف مہلت دیتے ہیں انہیں لیز دادو تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں اس من گناہ میں ولہم اور ان کے لیے عذاب ان عذاب ہے مہین ان رسوا کرنے والا ما کان اللہ نہیں ہے اللہ لیا در المؤمنین یہ کہ چھوڑ دے مومنوں کو علا ما انتم علی علیہ اسی حالت پر جس پر تم ہو حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبی طیب علیحدہ کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیکم کہ وہ اطلاع دے تمہیں الغیبی غیب پر ولاکن اللہ اور لیکن اللہ یج تبھی پسند کر لیتا ہے میر رسولی ہی اپنے رسولوں میں سے میں یشاؤ جسے چاہتا ہے ف تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر و ان تؤمنو اور اگر تم ایمان لاؤ گے وتتقو اور تم تقوی اختیار کرو گے فالکم پس تمہارے لیے اجر اجر ہے عظیم بہت بڑا ولا یحسبن الذین اور نہ ہرگز گمان کریں وہ لوگ یبخلو جو بخل کرتے ہیں بیما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ اللہ نے دیا انہیں من فضل ہی اپنے فضل سے کہ ہوا خیر الحم وہ ان کے لیے بہتر ہے بل بلکہ ہوا شر الحم وہ تو ان کے لیے بدتر ہے سید ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے ماں باخیلو مال کا جو جس کے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں بھی ساتھ اس کے یوم قیامتی قیامت کے دن ولی اللہ اور اللہ کے لیے ہے میرا سماوات ملکیت آسمانوں کی ولعرضی اور زمین کی اور اللہ بھی تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے آئیے اب انہی آیات کا انہی آیات کی مختصر تفسیر وضاحت دیکھتے ہیں شروع والی آیات میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی مدع کی ہے تعریف کی ہے ہوا کچھ اس طرح کہ جب مشرقین جنگ عہد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم مدینے پر حملہ کرتے تاکہ یہ لوگ وہیں سے شروع ہوئے تھے وہیں پہ ختم ہو جاتے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں مشرق مدینہ کی طرف نہ آ جائے مدینے پہ حملہ نہ کریں تو آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے کہا آپ کے کہنے پر صحابہ تیار ہو گئے حالانکہ جنگ عہد میں صحابہ اکرام اتنے زخمی ہوئے تھے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو کہا صحابہ تیار ہو کے انہی زخموں کو ساتھ لیے تو مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینے سے آٹھ میل کے فاصلے پر پہنچا تو مشرقوں کو پتہ چلا کہ مسلمان اسی طرف آ رہے ہیں ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی بجائے مکہ چلے گئے تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت کی تعریف کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تب جب عہد کے دن تکلیف پہنچی مشرق واپس چلے گئے آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں دوبارہ نہ آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو ان کے تعاقب میں جائے تو آپ کے اس ارشاد پر ستر صحابہ نے لبیک کہا ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں جب نبی نے صحابہ سے یہ بات کہی کہ کون ہے جو ان کے تعاقب میں جائے ستر صحابہ اور کچھ صحابہ تیار ہو گئے لیکن جو منافق تھے انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی وہ کہنے لگے لوگوں سے ڈرتے جو تھے انہوں نے کہا بالکل نہ جانا وہاں تو مشرقوں نے بہت بڑی جمعیت تیار کی ہے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے لیکن جیسے ہی منافقوں کے منہ سے یہ باتیں نکلتی تھی کہ نہ جاؤ وہاں مشرقوں نے بہت بڑی جماعت بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے جیسے جیسے ان کے منہوں سے یہ بات نکلتی تھی صحابہ کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا تھا ایمان میں اضافہ بھی ہوتا صحابہ اپنی زبان سے کہتے اللہ الوکیل ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے وہی ہمارا بہترین کارساز ہے پھر اس کے بعد جنگ عہد کے واقعہ کے بعد جو منافق تھے انہوں نے اس جنگ کے واقعات کو بہت ہوا دینی شروع کر دی مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے مایوس کرنے کی کوشش کی پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی اور کہا کہ ولا یادین یوساری او نف الکفر اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ نہ پریشان ہو یہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ دراصل باتیں ہی اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب بھی دے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا یہ ان کے لیے بہتر ہے نہیں یہ ان کے لیے بدتر ہے کہ میں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور یہ گناہوں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں گناہ میں اور زیادہ ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے پھر مزید تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے یہ منافق طرح طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور منافق الگ الگ ہو جائیں غزوہ عہد کے بعد جتنے بھی منافق تھے تقریباً تمام کے تمام ظاہر ہو گئے تھے وہ باتیں ہی اس طرح کی کرتے پھر لوگوں کے تین گروہ بن گئے ایک کافر مومن اور منافق غزوہ احد عہد کے بعد مسلمانوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے گھروں میں ان کے ساتھ بھی ان کے دشمن موجود ہیں اس لیے مسلمان زیادہ احتیاط کرنے لگے اور ان کے ساتھ مقابلے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنے لگے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے پیچھے جن لوگوں نے رب کی راہ میں اپنی اپنی جانیں قربان کی ان کی تعریف تھی ان کے بارے میں بتایا اب ان لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں جو رب کی راہ میں جان تو دور کی بات ہے مال بھی خرچ نہیں کرتے بخل کرتے ہیں حالانکہ یہ سب کچھ اللہ نے انہیں اللہ نے ہی دیا ہے اس کے باوجود کفر کرتے ہیں بخیلی کرتے ہیں رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں یہ جو بھی مال ان کے پاس ہے نا قیامت والے دن اسی مال کا توق بنا کے ان کے گردنوں میں ڈالا جائے گا اللہ کو کیا ضرورت ہے ان مالوں کی اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین کی ملکیت ہے اور اللہ جانتا ہے اللہ خبردار ہے ان کاموں کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر آخر ان الحمد للہ رب العالمین